نیند کا انتظار کمانڈر سجاد خان بھائی رئیس اور بندہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے میزبان گھرانے کا ایک فرد دسترخوان پر کھانے کی چیزیں رکھتا جا رہا تھا سجاد صاحب نے اسے کہا کہ ہم نے رات کے وقت آپ کو تکلیف دی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں آج تو ہم سب گھر والے شب کر رہے ہیں یہ جملہ میرے لیے اجنبی تھا سجاد صاحب نے تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ کشمیر کے لوگ جمعرات کی رات عبادت کے لیے جاگنے کو شب کرنا کہتے ہیں چنانچہ جس جمعرات کی رات انہوں نے شب کرنی ہو اس رات گھر کے تمام افراد جاگتے رہتے ہیں ان میں سے کچھ عبادت کرتے ہیں اور کچھ حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں اور یوں ان کی پوری رات نمازیں پڑھنے تلاوت کرنے اور حلوہ پکانے اور کھانے میں گزر جاتی ہے ہمارے میزبان بھی آج رات شب کر رہے تھے چنانچہ دسترخوان پر کافی سارے کھانے جمع تھے اور ان میں میووں سے بھرپور حلوہ بھی تھا کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے اپنے مجاہد ساتھیوں کو شرکت کی دعوت دی مگر انہوں نے معذرت کر لی اور بتایا کہ ہم کیمپ سے کھانا کھا کر روانہ ہوئے ہیں ان مجاہد ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے گن پاؤچ میں سے اچار کی ایک چھوٹی بوتل نکال کر ہمارے دسترخوان پر رکھ دی میں نے اس ساتھی کا تعارف پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کراچی کے رہنے والے بھائی ولید صاحب ہیں میں نے کہا کراچی کے مجاہدین خطرناک ترین حالات میں بھی اچار اور چٹخارے حاصل کرنے کی دوسری چیزوں سے غافل نہیں رہتے میری یہ بات سن کر سب مجاہدین ہنسنے لگے اور بھائی ولید صاحب شرما گئے میری گرفتاری کے ایک ڈیڑھ سال بعد یہی بھائی ولید بھی گرفتار ہو گئے اور کوٹ بھلوال جیل میں کئی سال تک میرے ساتھ رہے ان کا اصل نام محمد عارف راجپوت ہے حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بیت ہیں بہترین انتظامی صلاحیتوں اور دینی مزاج کے حامل ہیں اسیری کے دوران انہوں نے قرآن مجید بھی مکمل حفظ کیا اور دیگر دینی کتابیں بھی پڑھیں ان دنوں ہندوستان کے صوبے مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ کی ایک جیل میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں باعزت و عافیت رہائی عطا فرمائے ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے جب کہ باقی مجاہدین ہمیں گھیرے میں لیے بیٹھے تھے کھانا کئی اعتبار سے یادگار تھا اس لیے میں نے اس قدر تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کھانے میں میرے ساتھ شریک دونوں افراد کمانڈر سجاد خان اور بھائی رئیس شہدا میں شامل ہو چکے ہیں اور کھانے کے دوران ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے اکثر افراد بھی جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں غالباً مجھ سمیت اور چار افراد ایسے ہوں گے جو ابھی تک اس فانی زندگی کے سانس لیتے پھر رہے ہیں گرفتاری سے قبل آزادی کی حالت میں کھایا جانے والا یہ آخری کھانا تھا کیونکہ صبح کے وقت میں نے ناشتے میں کچھ نہیں کھایا تھا البتہ چائے پی تھی جب کہ دوپہر سے پہلے ہم گرفتار ہو چکے تھے اس یادگار کھانے کی مجلس سے فارغ ہو کر آرام کی ترتیب بنائی جانے لگی بعض مجاہدین پہرے پر چلے گئے جبکہ بعض دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر اونگنے لگے کمرے میں جگہ تنگ تھی اور افراد زیادہ اس لیے لیٹنے کی جگہ تو ہمارے سوا کسی کو نہ مل سکی البتہ بیٹھ کر سونے کی سہولت کئی افراد کو مہیا ہو گئی میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پہرا دینے کی خواہش ظاہر کی اور سر دست اس مختصر سے سفر میں میرے لیے جہادی اعمال کی فضیلت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ موجود تھا مجاہدین نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد میری بات مان لی غالباً وہ مجھے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے مجاہدین میں سے ایک کی کلاشن کوف لے کر میں سیڑھیوں سے اترنے لگا سیڑھیوں پر ہی میں نے لاک کھول کر کلاشن کو ٹٹولا تو وہ لوڈ تھی یعنی انڈیا کے مشرقوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار تھی میرے ساتھ چلنے والے مجاہد نے مجھے بتایا کہ یہاں ہم چوبیس گھنٹے اپنی رائفلوں کو لوڈ رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی اچانک خطرے کا مقابلہ کر سکیں گھر کے باہر سڑک پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا میں یہاں کافی دیر پہرا دینا چاہتا تھا لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد مجاہدین نے مجھے بتایا کہ آپ کا پہرا ختم ہو چکا ہے میں نے زیادہ دیر رکنے کی بات کی تو کہنے لگے کہ آپ کو اجر مل گیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے فروری کی اس تاریخ اور ٹھنڈی رات کے یہ چند لمحات میرے لیے ایک خاص سرور اور کیفیت رکھتے تھے جی ہاں غزوہ ہند میں شرکت کا سرور اور غزوہ ہند میں پہرا دینے کی کیفیت وہی غزوہ ہند جس کی فضیلت میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع کلمات ارشاد فرمائے ہیں اور غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کو جہنم سے نجات کی بشارت دی ہے اور شہید ہونے والوں کو افضل الشہداء قرار دیا ہے یا اللہ تیری ہی توفیق سے مجھ حقیر کو یہ سعادت ملی تھی بس تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان چند گھڑیوں کو قبول فرما کر مجھے جہنم سے نجات عطا فرما اور ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کی نعمت سے استفادے کی توفیق عطا فرما میں نے کلاشن کوف مجاہدین کے سپرد کر دی اور خود کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا یہ عجیب اتفاق ہے کہ بڑے واقعات کا پرتو انسانی طبیعت اور مزاج کو کافی پہلے سے متاثر کرنے لگتا ہے اگلا دن میری گرفتاری کا دن تھا اور اس کا اثر رات کو بے چینی اور بے خوابی کی صورت میں مجھ پر مسلط تھا کروٹیں لینے دعائیں پڑھنے اور سونے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میرے دائیں بائیں اور سامنے کئی جاں باز مجاہد اپنی گود میں لاشن کوفے رکھے بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے کمرے میں ہلکے ہلکے خراٹے بھی صاف سنائی دے رہے تھے مگر میں جاگ رہا تھا اور نیند کا انتظار کر رہا تھا